والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين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 فورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں جیسا کہ ابھی آپ حضرات سے بات کہی گئی کہ یہ اجلاس قیام انسانیت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے حالات ہم مسلمانوں کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہمیں کون سی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو زندگی ایک نمونے کی زندگی ہو جس سے انسانوں کو سبق ملے وہ انسانیت جو بھٹک رہی ہے وہ انسانیت جو اپنے آپ کو فراموش کر چکی ہے وہ انسانیت کے جس نے صحیح انسانوں کا سبق بھلا دیا ہے وہ انسان جو جانور بن گیا ہے وہ انسان جس کے اندر انتہائی درجے کی خود غرضیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ انسان کے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ انسان کے جو اپنے فائدے کے لیے کبھی کسی کا خون کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے وہ انسان کے کبھی کبھی دس روپے کی خاطر وہ کسی کی عزت دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے وہ انسان کی جس کے اندر کہیں سے انسانیت کی جھلک نظر نہیں آتی پوری دنیا میں اس ملک میں آج انسانیت کی جو حالت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدتر حالت شاید ہی کبھی ہوئی لوگ تاتاریوں کا زمانہ یاد کرتے ہیں کہ جب انسانوں کو تحت کیا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی کبھی خون سے سرخ ہوتا تھا اور کبھی جو کتابیں جلا کر اس میں ڈالی جاتی تھیں ان سے سیاہ ہوتا تھا یقیناً یہ سب کچھ ہوا لیکن ایک محدود دور تک رہا اور اس کے محدود واقعات سامنے آئے آج کی جو صورت حال ہے اس میں انسان اپنی درندگی کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ اس کے لیے جو بہتر سے بہتر وسائل ہو سکتے ہیں اس کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اختیار ان حالات میں یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے کون انسانوں کو انسان بنا سکتا ہے ان کو انسانیت کا سبق پڑھا سکتا ہے ان کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ ذمہ داری تھی کسی پر تو ہم مسلمانوں پر تھی کہ وہ اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ان کے بارے میں اللہ تبار و تعالی نے گواہی دی کہ ان نقل اعلیٰ فروقن عظیم کیونکہ انسان کامل نہیں بلکہ انسان اکمل ہونے کی گواہی اپنوں نے بھی دی اور غیروں نے بھی لیکن بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج طرز زندگی ہے اس کا انسانیت سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا ہم جو سبق کے حامل تھے ہمارے پاس دعوت تھی ہمارے پاس پیغام تھا ہمارے پاس طریقہ زندگی تھا آج ہم نے ان تمام چیزوں کو کتابوں میں بند کر کے رکھ دیا الماریوں کے اندر ہماری زندگی جو حقیقت میں ایک کھلی کتاب ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو سبق ملنا چاہیے آج ہماری زندگی اس طرح سے بالکل الجھ کر رہ گئی ہے اور اپنے آپ کو ہم نے اس طرح سے فراموش کر لیا ہے کہ کوئی فرق مسلمان میں اور کسی اس دوسرے انسان میں جس کے پاس اسلام نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتا میرے بھائیوں اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو پیغام دے سکتا تھا جس کے پاس راستہ تھا جس کے پاس انسانیت کا سبق تھا اسی نے وہ سبق بھلا دیا اسی نے اس کو فراموش کر دیا اب دنیا کو کون سبق دے سکتا ہے یہ دنیا جو پیاسی ہے یہ دنیا جو ایسے سماج کی منتظر ہے جس سے اس کو ایک سکون ملے ایک راحت ملے اس کو زندگی کا مزہ آئے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اس سماج کو تلاش کر رہی ہے آپ اگر دیکھیں یورپ کے لوگ جو بے چین ہیں امریکہ کے لوگ جو دو دو گولیاں رات کو نیند کی کھا کے سوتے ہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی آج وہ آپ دیکھیے کوئی مٹھوں میں جا رہا ہے کوئی مندروں میں جا رہا ہے کوئی جنگلوں کی سیر کر رہا ہے کوئی دریا کے کنارے پڑا ہے سکون کی تلاش میں وہ سرگردہ ہیں اور ان کو جہاں سکون مل سکتا تھا میرے بھائی ہم نے اپنی دکانیں بند کر دی ہم نے اپنی دکانیں بند کر دی جن دکانوں میں ان کو سکون مل سکتا تھا جہاں ان کو زندگی کا راستہ مل سکتا تھا ہم نے اپنی بداخلاقی سے اپنی زندگی کے غلط رخ سے ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ سارے سائن بورڈ چھپ چکے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پیچھے چلی گئیں آج دنیا اگر کہیں سکون پا سکتی تھی تو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے سیرت نبوی کے اس پیغام سے جو حیات ابدی رکھتا ہے لیکن افسوس کہ ہم نے ایسی دیواریں اپنی بد اخلاقی سے کھڑی کی ہیں کہ وہ ساری تعلیمات سے خوش چلی گئی آج دنیا پریشان ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی بیاض سدھرنے والا نہیں آج کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کو روایتی بنا دیا ہم تقریر سنتے ہیں ہم کام و جہن کی مدد بھی کرتے ہیں ہمارے جو دماغ میں بات نہیں آتی کہ یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے ایک بدلاؤ لانے کا اور اپنے کو متعلق دینے کا ایک ایسا ذریعہ ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا دیں اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے کہنے والا سننے والے سب یہ سمجھ کر بیٹھتے یہ سوچ کر بیٹھتے کہ آج ایک نیا رو مکوڑ دینا ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے وہ زندگی وہ زندگی جو حقیقت کی زندگی ہے ورنہ وہ آج کی ہماری زندگی اس سے بہت بہتر ہے وہ زندگی سے کسی کو کیا پتا مل سکتا ہے میرے بھائیو ہمیں یہ عزم وقت کے اندر پیدا کرنا ہے اس ارادے سے ہمیں بیٹھنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں یہاں سے انشاءاللہ کچھ لے کر جانا ہے ایک پیغام لے کر جانا ہے ایک سوچ لے کر جانا ہے ایک نئی سوچ لے کر جانا ہے پیام انسانیت یہ کوئی الہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ رگڑیے اور کوئی جن نمودار ہو جائے آپ جو چاہیں وہ ہوتا چلا جائے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے جفاکشی کی ضرورت ہے اس کے لیے مسلسل اور انسد کوشش کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ زندگی جس کو اللہ نے تقریب کی زندگی کہا وہ زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان امتیازی کے حصول کا ذریعہ بتایا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو تفریح کی زندگی اختیار کر لو احتیاط کی زندگی اختیار کر لو اللہ تبارک کو تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا ایک ایسا مقام تم کو دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے یہ ایک افواہ کیا ہے یہ احتیاط کی زندگی کیا ہے یہ پر قدر رکھنا ہمارے کسی بھی طرز عمل سے ہمارا مالک ناراض نہ ہو ہمارا ہمارا عقیدہ ہماری پھر عبادتیں ہمارا قرض معاشرت ہمارے آپس کے روابط ہمارے معاملات ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک شعبہ ایسا زندہ و کابندہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے سانچے میں ایسا بھلا بھلایا ہو کہ ہماری زندگی سے ایک مہک ہو ایک روشنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے استفاد ہو ہمیں جو نور ملے ہمیں وہاں سے جو روشنی ملے اس روشنی کو ہم عالم میں پھیلانے والے ہوں اور ہماری زندگی سے لوگوں کو ایسے ایسی ملے جس سے سارا عالم لگ کے یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس دور میں جبکہ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں دنیا نہ جانے کن کن خیالات کی مدد ہے ایسی کیسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور میڈیا نے اس کو اپنا ایک موضوع بنایا ہے کوئی ذرا سی بات پیش آ جائے لوگ بات کہا کہاں پہنچاتے لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں ان حالات میں اگر ہمارے سامنے کوئی حل ہے اگر ہم لوگوں کے ذہن دماغ کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی پہلے زندگی کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے کہ یہ بدلاؤ ایسا ہے یہ زندگی کا نیا رخ ایسا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کو توجہ متوجہ کرے گا لوگوں کے دماغوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور کسی کشید کے اندر پیدا ہوگی کہ لوگوں کے لیے سوچ ہو کہ کون لوگ ہیں یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سی زندگی ہے یہ کون سا انداز ہے کہ جو حقیقت میں ایک سکون دیتا ہے ایک نیا سماج دیتا ہے ایک ایسی زندگی دیتا ہے کہ جس زندگی سے بڑھ کر کوئی سکون حاصل نہیں ہو سکتا جہاں آدمی کو ایک زندگی کا لطف آتا ہے زندگی کا مزہ آتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت فرمایا وہ ایمان کی حلاوت کیا ہے وہ حلاوت وہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ پر سچا یقین ہو اللہ کے وعدوں پر سچا یقین ہو اللہ کی دی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نظام پر صرف یقین ہی نہ ہو بلکہ اس کے مطابق زندگی کا ایک ایسا رخ ہو زندگی کا ایک ایسا انداز ہو کہ دیکھنے والے اس کو محسوس کریں میں آپ سے کیا کروں ایسے نمونے تاریخ میں ہمیں بہت کم ملتے ہیں لیکن بہرحال تاریخ باندھ رہی ہے کہ اسلام کی خوبی ہے ایسے افراد تو ہمیشہ پیدا ہوئے ایسا سماج بھی ہمیں تاریخ میں کبھی کبھی نظر آیا ہے اس کو دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ آخر کے زمانے کے لوگ ہیں آپ کے سامنے حضرت امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو سلسلہ اشتیہ اور قادریہ اور جدید اور خاص طور سے سلسلہ محمدیہ کے بانی اور اس کے اہم لوگوں میں سے اور یہ جو تبلیغ کا نظام و سلسلہ ہے اور یہ جو دیوبند کا سلسلہ تصوف ہے اس کے ایک اہم فرد ہیں اور اوپر رکھ کر تمام حضرات کو میں ان کا واقعہ نقل کرتا ہوں اور یہاں سے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ اطلاع اور اصل کی جماعت کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے پشاور کے قریب اور انہوں نے وہاں ایک نظام قائم کیا اسلامی نظام اخلاقی نظام ایسا معاشرتی نظام یہ انسانی ضرورت تھی جو اسلام کا اسلام کی کی تصویر تھی وہ واقعہ ان کا ہے ایک مرتبہ وہاں کے ایک نوجوان نے پشاوری نوجوان نے ایک نوجوان مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور بولا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کیا دور کا نظر نہیں آتا انہوں نے کہا آپ عجیب سوال کر رہے ہیں ہمیں کیوں نظر نہیں آئے گا ہمیں تو دور دور کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا یہ پورا لشکر اور یہ پوری جماعت جو آئی ہے کئی سو کی تعداد میں اس میں نوجوان ہے شادی شدہ ہیں اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے ہیں سال ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا لیکن میں نے دیکھا ہے اور یہ تاثر یہاں کے تمام باشندوں کا ہے کہ پورے اس عرصے میں کسی نوجوان نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا بات سمجھ میں نہیں آتی لگتا ہی ہے کہ آپ کو دور کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تو آپ کو نظر جب نہیں آتا تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کی نگاہ ہی نہیں پڑتی انہوں نے کہا مجاہد نے مسئلہ یہ نہیں ہے ہمیں دور دور کی چیز نظر آتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں سر ہی گیا فضل ہونے جاؤ وہ خود المنا کی افزوز میں سر ہن گیا ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اللہ کا حکم ہے ہمارے امام کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا اور پورا کا پورا لشکر ایک ایسا اسلامی اجتماعی نظام کا نمونہ تھا کہ شاید اگر وہ نمونہ آج کی اس صدی میں پیدا ہو جائے آج کی اس دور میں پیدا ہو ہو جائے تو سب سے بڑھ کر وہ انسانی دعوت کا مرکز ہو سکتا ہے اور وہاں سے انسانیت کو سبق مل سکتا ہے اس کی انسانیت کو ضرورت ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر فنڈ یہ سوچے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے ہمیں اپنے گھر کو بدلنا ہے ہمیں اپنے خاندان کو بدلنا ہے ہمیں اپنے محلے کی فکر کرنی ہے ہمیں اپنے شہر کی فکر کرنی ہے اور اس فکر کو ہم محدود نہ کریں ہم تنہا اس کی فکر نہ کریں کہ ہمارا یہ بھائی نماز کی طرف نہیں آتا اس کو اس کی توفیق نہیں ہوتی یقیناً یہ اہم ترین فریضہ ہے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اور یہ نماز وہ ہے جو زندگی کو بدلتی ہے ان سلا کا تنہا آئی اچھا ہی عمل کر نماز جو حیائی سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے لیکن آج ہماری نمازیں کیا ہیں آج ہمارے وضو کا طریقہ کیا ہے ایک مشینی وضو ہے ایک مشینی نماز ہے ایک گویا کے آدمی اٹھتا اور بیٹھتا ہے نہ اس کی حضوری ہے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سماجی زندگی پر اس کا اثر نہیں پڑتا ہم اس کے بارے میں نہیں پہنچتے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمیں نمازوں کی بھی فکر کرنی ہے اپنی عبادتوں کی فکر کرنی ہے کہ دین کا سب سے بڑا مدہ ہے ان کے ساتھ ساتھ تو ہمارا کا جو زندگی ہے ہماری سماجی زندگی ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ نے جو زندگی گزاری اور جو نمونہ ساری انسانیت کے سامنے پیش کیا آج اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہماری چاہتے جو بھی ہوں ہماری خواہشات جو بھی ہوں ہماری رسم و جو بھی ہوں ہماری شادی بیاہ کے طریقے جو بھی ہوں ہمارے آپس کے روابط اور آپس کے معاملات کا انداز جو بھی ہو لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو حکم دیا لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه حوال لما کو بھی کہ تم میں کوئی بھی اچھا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے اس کو میں لے کر آیا ہوں یہ نبوت کی پرجلال آواز ہے آپ جو دین لے کر آئے آپ جو شریعت لے کر آئے آپ جو نظام زندگی لے کر آئے آپ جو دستور حیات لے کر آئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا حفظ جان بنائیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں کرنے کی کوشش کریں ہماری شادی بیاہ کے طریقے ہمارے آپس کے روابط ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات ہماری اخلاقی زندگی ہمارا انسان ہمارا سب سب کیا چیزیں ہیں آج ہمیں بالکل اپنے اوپر قابو نہیں ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے حالانکہ حدیث نے فرمایا کسی کو بھی صبر سے کر اور صبر سے بہتر کر کوئی نعمت نہیں ملی انہوں نے برداشت کیا ہے کہ وہ نعمت ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وہ نہیں ہے بہادر جو کسی کو پچھاڑ دے جو کسی کو گرا دے جو اپنی ناک اونچی کر لے تو مقدمے میں اپنا جا کر مقدمے کی پیروی کرا کے اپنا مقدمہ جیت جائے وہ ہے بہادر وہ سچا ایمان والا ایمان کی طاقت رکھنے والا جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہو کنٹرول رکھتا ہو مسئلہ جب شریعت آئے گا ہر چیز ہمارے سامنے بے حقیقت ہے وہ دکان ہو وہ مکان ہو وہ مدرسہ ہو وہ ہمارا ادارہ ہو وہ ہماری تحریر ہو اپنا دین جائے گا ہمارے ہمارے سامنے سب سے بڑھ کر اللہ کا دین ہے وہ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں آج میرے دوستوں میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ ہماری اس طرح زندگی کا ہے ہماری خواہشات کی بالادستی ہمارے اپنے اندر کی جو خیالات ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ آخری ہے میرے دوست ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو ہماری خواہشات کے خلاف ہو لیکن ہمیں دین پر چلنا ہے مسئلہ وراثت کی تقسیم کا آیا اب مسئلہ کوئی بڑی دکان کا ہو کوئی بڑے مکان کا ہو لیکن حکم شریعت کا ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں وراثت کو تقسیم کرنے کا جو نظام دیا ہے میں اکثر کرتا ہوں ایسی تفصیلات ایسی وضاحت آپ کو نہ نماز کی ملیں گی نہ روزے کی ملیں گی تو ایک جگہ پر آپ کو ریاست کی تقسیم کا نظام ملے گا اس قوت کے ساتھ اس تفصیل کے ساتھ اللہ اخبار کو تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے لیکن آج ہماری حالت کیا ہے ہمارے دینداروں کی حالت کیا ہے ان کو خیال نہیں ہوتا اپنی بہن کو حق دیا گیا اپنے اور دوسرے ورثہ کو جن کا اللہ نے حق طے کر دیا ان کو حق دیا گیا اور اگر نہیں دیا گیا تو یاد رکھو اللہ کو حق دے چکا ہم نے نے وہ حق مارا تو ہمیں ڈاکہ ڈالا ہم نے چوری کی ہم نے حرام کھایا اور حدیث میں آتا ہے حرام مال کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے جاتا ہے وہ لقمہ لکمے کر نہیں ہے وہ آگ کا اندارہ ہے اس کا ہم کو آج اندازہ نہیں ہوتا ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم کاروبار میں ہیں ہم مشترک کاروبار کرتے ہیں اس کا کیا حق ہے ہمیں وہ حق کس طرح ادا کرنا ہے اس میں اگر ہم نے خیانت کی اور اپنے جو شریک ہمارا ہے اس کا حق مارا ہم نے حرام کھایا میرے بھائیوں آج اپنی زندگی کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں ہماری اخلاقی زندگی کیا ہونی چاہیے کس طرح امانت داری کے ساتھ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے یہ نمونہ ہے یہ سماجی زندگی کا نمونہ ہے ہم کاروبار کے لیے بیٹھیں ہم قیانت کریں ہم جھوٹ بولیں ہم وعدہ خلافی کریں ہم دھوکہ دیں میرے بھائیوں یہ کون سا اسلام ہے ہم نے اسلام کو کیا محدود کر دیا جا کر مسجدوں میں ہم مسلمان بن گئے ہم تحجی گزار بن گئے لیکن اس کے بعد جب مسئلہ کاروبار کا آیا ہم آسانی کے ساتھ خیانت کرنے لگے ہم دور بولنے لگے ہم وعدہ خلافی کرنے لگے ہم پرسوں دے دیں گے ہم یہ چیز بنا کر ایک مہینے کے اندر دے دیں گے اب بیچارہ گاہک دوڑ رہا ہے ہم تاری والے ہم ایماندار سمجھے جانے والے ہم بڑے بڑے صاحب آمار سمجھے جانے والے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب کاروبار میں ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم کھو کے نکلتے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ہمارا کھو چھتا ہے اسلام کے نام پر دھبا مسلمانوں کے نام پر دھبا دینداری کے نام پر دھبا ہمیں جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے ان دھبوں کو ان کا ہم نے اسلام کے اسلام کی پیشانی پر لگائے ہیں ہم جب تک اپنے طرز زندگی کو بدل کر اس کو صاف نہیں کریں گے میرے بھائیوں لوگ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے لوگ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے اور ہم سب سے بڑے قائم ہیں ہمیں اللہ نے وہ امانت دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے وہ دین عطا کیا اور نظام حیات دیا اگر ہم پوری طرح سے اس کو اختیار کرتے تو ہمارا طرز زندگی بھی الگ ہوتا اسی کے بارے میں فرمایا اللہ جل علوم نے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو اللہ کا لحاظ پیدا کر لو زندگی کا رخ درست کر لو اور ہر بات پر سوچو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے اللہ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا تو یاد رکھو اللہ تمہیں شان امتیازی دے گا لیکن آج ہمارے آپس کا انتشار ہمارا بگاڑ اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے ہمارے بزرگ اگر شاہ پوری رحمت اللہ علیہ عجیب غریب حقیقت پسندانہ بات فرماتے تھے کہ آج امت کے دیدار کو اور انتشار کو اگر توڑا جائے اس کا جائزہ لیا جائے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہمارے اندر اخلاص نہیں اور ہمارے اندر اخلاق نہیں ہمارے اندر اخلاص نہیں اور ہمارے اندر اخلاق نہیں ہم جو کرتے ہیں کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا ہمارے دینی کام یا ہمارے ادارے یا ہمارے مدارس یا ہماری محنتیں یا ہمارے ہمارا ملنا جلنا یا ہمارا کھانا پینا یا ہماری جین کی خدمت کرنا یہ ساری باتیں اگر اللہ کے لیے ہونے لگے تو ہماری زندگی اور یہ اللہ کی زندگی ہوگی ہمارے اندر کے جو مفادات ہیں وہ کبھی بھی ٹکرا نہیں سکتے میں فرا کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں کے مفادات کبھی نہیں ٹکراتے آدمی جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے مفادات ہر چیز نہیں ٹکراتے اور جب کام اللہ کے نہیں ہوتا عزت چاہتا ہے آدمی دنیا چاہتا ہے آدمی نام چاہتا ہے آدمی عہدہ چاہتا ہے آدمی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے اپنی رائے بنوانا چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ انتشار کا ذریعہ ہوتا ہے ہم یہ کریں گے دوسرا اپنی رائے پر اشار کرتا ہے آپ اپنے مفادات ہوتے ہیں کہ انتشار کا ذریعہ ہے جب اخلاق پیدا ہوتا ہے تو اخلاق وہ طاقت ہے کہ جو آدمی کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اخلاق کی جہانگیری اخلاق کی بلندی یہ وہ دولت ہے کہ آدمی دوسرے کے آگے جھکتا ہے وہ تواد اختیار کرتا ہے وہ دوسرے کی رائے مانتا ہے وہ دوسرے کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنے اپنے ساتھ بار مرتبہ وہ ترجیح دیتا ہے دوسروں کو وہ انسان سے کام لیتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں لیکن آج یہ باتیں آہستہ آہستہ ان کا ہو رہی ہے اس سے ہمارا سماج بگڑ رہا ہے اس سے ہمارا سماج بگڑ رہا ہے اور وہ نمونہ کا ہم غیروں کے سامنے رکھ سکتے تھے آج اسے ہم محروم ہو رہے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں آج کے اس اجتماع کا مقصد آپ کے جمع ہونے کا مقصد آپ جتنی تعداد میں بھی آئے ہوں آپ علما ہیں آپ کے کچھ ہیں آپ عام لوگ ہیں اور میں کہتا ہوں آپ نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو اللہ اخبار و تعالیٰ نے قبول کیا ہے اگر ان کی جوانی اللہ کے دین کے لیے کھپے اگر یہ اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی پہلام چڑھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی حسین بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو عرش الہی میں اس دن عطا کریں گے جس دن سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہم طے کر کے جائیں ہم یہاں یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزرے گی ہمارا مرنا ہمارا جینا ہمارا معاملات کرنا ہمارا ایک دوسرے سے ملنا اور جلنا ہمارے دین کے کام اور ہمارے دنیا کے کام سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے مطابق ہوں گے اگر ہم نے یہ طے کر لیا اور آج سے آج کی سب سے ہم نے اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ محسوس کیا تو میرے بھائیوں یہ سب بھی بڑی مبارک ہوگی اور شاید ہماری زندگی کا یہ روح لوگوں کو ایک نیا روح دے ایک نئے گویا کہ ایک نئی سمت ملے اور نئے آفاق سامنے آئیں اسلام کی جو ایک آفاقی زندگی ہے ایک ایسی ایسی سماجی زندگی ہے جس کے اندر انسانیت ہے جس کے اندر محبت ہے جس کے اندر اظہار ہے جس کے اندر اخلاق ہے جس کے اندر آپ سے ملنے جلنے کا ایک ایسا نظام ہے کہ اگر وہ نظام قائم ہو تو آپوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں اللہ نے احسان جتلایا ہے اگر کے انسار کون تھے اور حضرت کے دونوں قبیلے جو ہمیشہ جو ہمیشہ دست گریبا رہتے تھے ہمیشہ لڑتے تھے اور یہ جنگ کو کیا ہے چالیس سال کی لڑائی اور نہ جانے کتنے سالوں چلتی رہی کتنے لوگ مارے گئے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو ایمان دیا اللہ نے ایسا ان کو شیر و شکر کر دیا کہ اللہ نے کا احسان جتلایا ہے بلاک اللہ تبینہ کو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا کہ اسلام جوڑنے کے لیے ہے کہ اسلام آپس میں محبت پیدا کرانے کے لیے اسلام کی وہ دولت ہے کہ اگر پورا دین ہم اختیار کر لیں اور اپنی خواہشات کو اسلام کے مطابق بنا لیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں زندگی کا رخ بدل سکتا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک انمول خزانہ ہے ایک ایسی دولت ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ بات طے کر لی اور پھر زندگی کو ہم نے ایک نیا رخ دینے کے لیے یہاں سے ایک عزم اپنے اندر پیدا کر لیا اپنے گھروں میں جا کے اس کا چرچا کیا کہ آج ایک ہم پیغام لے کر آئے ہیں ایک نئی سوچ لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہم ان شاء اللہ اپنی زندگی بدلیں گے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کوئی مریض ہے کوئی بھوکا ہے کوئی پریشان حال ہے ہمارے پڑوس میں ہے ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہم جا کر اس کی خدمت کرتے اس کا حال پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر حق بیان کیا پڑوسی کا اور قرآن مجید میں ایسی وضاحت کے ساتھ تین طرح کے پڑوسیوں کا ذکر ہے ایک وہ پڑوسی جو رشتے دار ہے ایک وہ پڑوسی جو اجنبی ہے ایک وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے جو ٹرین کے ساتھی ہے جو بس کا ساتھی ہے جو آفس میں ہمارے قریب بیٹھتا ہے ہماری کرسی اور میز کے قریب اس کی بھی کرسی میز لگتی ہے ہمارے ساتھ کام کاج کے شریف ہے وہ بھی پڑوسی ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ آپس میں رہتے ہیں آس پاس آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اس کا بھی حق ہے اور یہ حق اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کیا کبھی ہم نے سوچا ہم ٹرین پر سفر کرتے ہوئے چائے منگاتے ہیں پھل منگاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آرام سے بیٹھتے ہیں سہولتیں ساری کی ساری اختیار کرتے ہیں ایک بیچارہ بغل میں بیٹھا ہے کبھی اس کی ضرورت بھی ہے جو تھوڑا سا بیٹھنا بھی چاہتا ہے ہم پھیل کر بیٹھے ہیں ہم جگہ دینے کو تیار نہیں ہم پہلے آئے ہیں بس میں ہمارا حق ہے ہم دوسرے کو دو حق دیں ایک بوڑھا کھڑا ہے کوئی کوئی عورت کھڑی ہے لیکن ہمیں تو نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جگہ دیتے اور نوجوان ہونے کے باوجود ہم آرام سے بیٹھے ہیں اسلام کے اخلاقی تعلیمات ہیں ہمیں کیا سبق دیا گیا بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر چپت کرو عورتوں کا خیال رکھو آپ نے ان کو آدمی نہ کہا ان کو تکلیف نہ دو ان کو کبھی ایسی بات مت کہو اس کی دل ٹوٹے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ سفر میں اگر اس کا موقع ملتا ہے ہمیں تو اسلام کا اخلاقی نظام اسلام کا یہ اخلاقی نظام ہم ان کے سامنے پیش کر کے ابھی صبح میں نے حضرت مولانا علیمیہ کا قصہ نقل کیا حضرت عبداللہ اللہ کا فضر رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے سنایا وہاں سے چلے سہارنپور سے لکھنؤ راستے میں اس کوٹے میں ان حضرات کا ریزرویشن تھا چار سیٹیں تھی دو ہندو نوجوان تھے اور دو مسلمان تھے رات کا وقت ہوا ایک بوڑھی خاتون آئی اس نے کہا کہ میری نیچے کی برتھ نہیں ہے اوپر کی ہے میں چڑھ نہیں سکتی کوئی نیچے کی آپ برتھ آپ میں سے دے دے تو میرا کام ہو جائے گا سب خاموش بیٹھے ہیں لگتا ہے صاف سن گیا جب وہ جانے لگی تو مولانا علی میاں نے کہا بہن فکر نہ کرو یہ میری نیچے کی سیٹ ہے مولانا کا وہ زمانہ ہے جب ان کو نظر نہیں آتا تھا اور گاؤں کی تکلیف تھی ان کو نفرت کی پیر میں وہ آپ آسانی ہے کیا بلکہ چڑھ ہی نہیں سکتے تو اوپر سیٹ پر لیکن اس کو تعجب ہوا عورت کو میں ہندو یہ دو نوجوان ہندو بیٹھے ہیں ان کو توفیق نہیں ملی ایک مسلمان پیشکش کر رہا ہے خیر وہ شکر کے جذبات کے ساتھ چلی گئی اسلام کی ایک اچھی تصویر اس کے سامنے آئی جب وہ چلی گئی تو میں عبداللہ صاحب نے حضرت سے کہا کہ مولانا غضب کیا آپ نے آپ کیا کریں آپ نیچے کیا رات پر بیٹھے بیٹھے گزاریں گے آپ اوپر نہیں چل سکتے حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے حضرت نے فرمایا ملی عبداللہ اسلام کے اخلاقی نظام کو پیش کرنے کا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا اگر کبھی اس کا موقع ہاتھ آئے قربانی بھی دینی پڑے تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے میرے بھائی ہمیں نہ جانے کتنے مواقع ملتے ہیں ہم اسلام کو پیش کر سکتے تھے ہم اسلامی نظام سامنے رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے سب والا احساس کر دیا آج آپ مسلمان محلوں میں جائیے آپ کو گندگی نظر آئے گی آپ کو جہارت نظر آئے گی آپ کو مقدمے بازیاں نظر آئے آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ کس طرح سے تجریبا ہے وہ دوسرے کی عزت دینے پر آمادہ ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہمارے دیندار حلقوں میں یہ صورت حال ہے اپنے فائدے کے لیے اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ بعض مرتبہ اپنے مدرسوں کے لیے اپنے اداروں کے لیے دین کے کاموں کے لیے ہمارے اندر خود خرچی پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کسی کا کوئی مدرسہ ہے وہ دین کی خدمت ہے اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اس کو خوشی ہونی چاہیے اگر کوئی تعاون کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اور زیادہ اس کو ترغیب دلانی چاہیے کہ خوشی کی بات ہے یہ دین کا کام ہے یہ اخلاص کا نتیجہ تھا یہ اخلاص آج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر انتشار ہے ہمارے اندر بگاڑ ہے ہم اخلاق کی طاقت کو بالکل بھلا بیٹھے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی ذرا ذرا سا ایک ایک لفظ کوئی بول دے ہم اس کی اس کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہے کوئی ذرا کئی چیز کی نگاہ سے دیکھ کر دیکھے ہم آنکھیں اس کی نکالنے کے لیے تیار ہے کون سا اسلام ہے یہ جس کو آج ہم نے اپنی زندگی میں داخل کیا میرے دوستوں میرے بھائیوں اس وقت کی بڑی ضرورت یہ ہے اپنے سماج کو دیکھا جائے سماج کو بہتر بنایا جائے پوری زندگی اسلامی بنائی جائے ایک نمونہ اپنے اندر اختیار کیا جائے گھر کا کوڑا صاف کر کے گلی میں ڈال دینا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہو کہ ہم نظر ایمان صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہو کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا سخت ہے ہم اس کے بعد گلی میں کوڑا ڈالیں ہم اس کے بعد کوئی دوستوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ اختیار کریں اپنے گھر کا اپنے گھر کا کباب اور اپنے گھر میں تعمیر کا کام چل رہا ہے اس کا ملبہ ایسی جگہ لے جا کر ڈال دیں گزرنے والے کو تکلیف ہو اس کو صرف انتظامی در اس کا ایک اس کا ایک حصہ سمجھے میرے بھائیوں یہ ہماری وہ خامیاں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی ایسے نمونے کی زندگی ہو کوئی ہمارے محلوں میں سے گزرے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے محسوس کرے یہ کسی مسلمان کا گھر نظر آتا ہے یہ کسی مسلمان کا گھر نظر آتا ہے سامنے کی سڑک بہت صاف ہے سامنے کی گلی بھی صاف ہے کوئی ایسی آواز نظر نہیں آتی گالی گلوچ کا کوئی ہلکا سا گھر بھی کوئی سنائی نہیں دیتا یہ لوگ بڑے صاف ستھرے ان کی زبان بھی صاف ستھری ان کا لباس بھی صاف ستھرا ان کے آپس کے روابط بھی صاف ستھرے ان کی گلیاں بھی صاف ستھری ان کا گھر بھی صاف ستھرا یہ ایمان کی نظافت ہے جس کو ایمان کا حصہ بتایا گیا میرے دوستی اس کی ضرورت ہے تاکہ نمونہ بنے آج ہم نے ہر چیز گندی کر لی اپنے دماغ گندے کر لیے اس میں حسد بھرا اس میں اس میں اور طرح کا کینا اور کپڑ پڑا حدیث میں آتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا بنیا ان قدا کا اعلی انتہا و تم سیا بڑی سکے قلب کا قسط لے آج ان خوش آئی کئی نظاری کے لیے سنتی امن احب سنتی فقط احب بنی امن احب بنی کا نام آئی اپنی جننا اے بیٹے اگر تمہارے بس نہ ہو صبح شام اس حال میں کرو تو کسی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی کیڑا نہ ہو کوئی کپٹ نہ ہو بال نہ ہو میل نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا یہ میرا طریقہ ہے یہ میری سنت ہے اور جو میرے سنت میرے طریقے کو چاہے گا کہ مجھے چاہے گا وہ جو مجھے چاہے گا وہ کوئی میں میرے ساتھ ہوگا آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نے دلوں میں گندگیاں پالی دماغوں میں گندگیاں پالی اپنے گھروں میں گندگیاں کی اپنی سڑکوں کو گندہ کیا اور اس طرح اپنے سماج کو اور اپنے ماحول کو ایسا گندا اور ایسا برائیوں میں لپت کر دیا کہ دیکھنے والا آج اس کو دیکھ کر کس اسلام کو سمجھ سکتا ہے وہ کون سا اسلام ہے اسلام کتابوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا اسلام کو سمجھانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا ایک اس کو نئے رخ پہ لانا پڑے گا آج میرے بھائی ہو یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے یہ پیغام انسانیت کا سب سے پہلا مشن ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں ہم جب زندگی بدلیں گے ایک نیا سماج وجود میں آئے گا اور فہمیاں بہت ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے کام کرنا پڑے ہمیں اس کے لیے کچھ آگے بڑھنا پڑے ہم آپس میں بیٹھیں ہم آپس میں مشورہ کریں مشورے سے نظام بنائیں کبھی ہاسپٹل میں وزٹ کریں کبھی اسٹیشنوں پر جا کر جو ٹرینیں گزر رہی ہیں اور ان میں لوکل ڈبوں میں جو بیچارے غریب ہیں لاچار ہیں جو اتر کر پانی بھی نہیں لے سکتے اور بعض اتنا پیاسے ہیں ان تک پانی پہنچا دیں ان تک کھانا پہنچا دیں ہم اپنے اپنے خاص طور سے جو ہمارے پڑوسی ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں بعض مرتبہ ان کی غربت علاج علاج کرانے سے مانے ہے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہم ان کی خدمت کر دیں ان کو ہاسپٹل پہنچا دیں بغیر کسی فرق کے وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں ہمارے وطنی بھائی ہیں ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک کی خدمت کریں یہ خدمت ہمیں انشاءاللہ شاء مقام دلا سکتی ہے جو مقام اللہ تبار و تعالیٰ نے حضرات کو اللہ نے دیا وہ تو بہت بلند مقام تھا صحابہ کے مقام کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن وہ عکس ہمیں مل سکتا ہے وہ طرز زندگی ہمیں مل سکتا ہے تو کامیابی کا راستہ ہے ہم اس طرح کے اگر کبھی کا کار اختیار کریں گے اس سے ہمیں ایک راستہ ملے گا ایک پیغام جائے گا غیروں تک اور کیا عید ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو اور ایک عام جو فضا بنی ہوئی ہے کہ مسلمان خود غرض ہیں مسلمانوں کو کیا مطلب مسلمانوں کو کسی انسان سے کیا مطلب یہ اپنا مدرسہ جانے یہ اپنی مسجد جانے یہ جو طرز فکر ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا مدرسوں کی چہار دیواری سے نکلنا پڑے گا مسجدوں سے آگے جانا پڑے گا اور اسلام کی ترجمانی ہمیں اس انداز سے کرنی پڑے گی جس کی کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمارے مولانا علیمیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اگر ہم نے کوشش نہیں کی زمانے کے دھارے میں داخل ہو کر اس دھارے کو پلٹنے کی تو یاد رکھو زمانہ تمہیں تحس نحس کر دے گا تمہیں ایسا بہا کر خواہشات کی طرح لے جائے گا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا آج ہمیں ہر میدان میں پوچھنا ہے ایک رخ دینا ہے ہم ہاسپٹل میں جائیں ہم ہاسپٹل قائم کریں ہم اسکولوں میں جائیں ہم اسکول قائم کریں ہم اسکولوں میں ایک ایسا نمونہ دیں انسانیت کا نمونہ کہ خیر ہمیں مجبور ہوں اپنے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں بھیجنے کے لیے جو ہاں اخلاق ملتے ہیں ایسے واقعات الحمد للہ ہمارے بران انسانیت کے جو ساتھی ہیں ان کے سامنے آتے ہیں ان کو پیش آتے ہیں کہ بات کالجوں میں گئے بعض اسکولوں میں گئے اور جا کر انہوں نے یہ بات رکھی کہ آج اخلاق کس قدر کرپٹ ہو رہے ہیں کس قدر کرپٹ ہو رہے ہیں اور لوگ بگڑ رہے ہیں تو لوگوں نے خود کہا ہم لوگ پریشان ہیں آپ کو بات آ کر کہیے الحمد للہ بعض علاقوں میں ہمارے ساتھیوں نے ہفتے میں ایک دن کا وقت طے کیا ایک ہفتے میں ایک دن وہ جاتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں اخلاق کی بات کرتے ہیں ایک گاڑی والا ایک ٹوپی والا اس طرح کی اسکولوں میں جا کر اچھے اچھی زبان میں اپنی بات پیش کرے گا کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اسلام کے بارے میں یقیناً بد گمانیاں دور ہوں گی اور لوگ سوچیں گے کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ سوچا جا رہا ہے اسلام مسلمانوں کی جو زندگی ہے سے مختلف ہے اس کی بڑی ضرورت ہے جب انشاءاللہ یہ نمونہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک نیا نیا نیا گویا کا عالم وجود میں آئے گا اور اس کے اچھے نتائج انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اس لیے یہ باتیں جس کا تعلق قیام انسانیت سے ہے سب سے پہلے مرحلے میں اس پہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے اپنے گھروں کو بدلنا ہے پھر اپنے سماج کی طرف نگاہ ڈالنی ہے اور جو خرابیاں ہمارے سماج میں پیدا ہو رہی ہیں ان سب خرابیوں کو انشاءاللہ شاء آہستہ آہستہ ہم نکالیں گے دور کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے کیسے بتاؤ سامنے آئیں گے میرے بھائیوں کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس شریفہ نے اللہ تبار تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے یہ ہماری شانی امتیازی رہی ہے صحابہ رضی اللہ عالم کا جو مقام ہے سب سے بڑھ کر اللہ نے ان کو مقام دیا سے کے بعد کسی کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا جس نے بھی ایک مرتبہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شبت عطا کیا کہ بڑے بڑے ولی بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ان سے ہمیں وہ سبق ملا ہے محبت کا سبق وہ ایسا انسانیت کا سبق کہ جس سے بڑھ کر کوئی سبق نہیں ہو سکتا وہ جس ملک میں گئے میں نے عرض کیا وہاں کی دنیا بدل گئی لوگوں نے سب کچھ چھوڑا وہاں تک اپنی زبان چھوڑ دی ان کی محبتوں کو دیکھ کر ان کی اخلاق زندگی کو دیکھ کر آج ہم مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کا جو گمان ہے گمان یہ ہے کہ مسلمان اگر ہوں گے تو یہ لڑیں گے یہ قتل و غارت گری کریں گے یہ گندگی کریں گے یہ جانے کیا کیا کریں گے یہ تصور وہ ہے اس نے ہمیں دشمن بنا رکھا ہے اور کوئی بھی اگر ہمارے محلے میں آ کر آباد ہو اور آ کر کوئی تیسرا شخص یہ کہے کہ صاحب آ کر آباد ہوئے ہیں ارے یہ تو بہت مصیبت ہے کہ نہ جانے کیا کرے گا اس کو فوراً روانہ کیجیے آج یہ تصور مسلمانوں کے بارے میں ہے کیا یہ ہمارے برادران وطن اس کے بعد ہمیں گوارا کریں گے ہمیں اس تصور کو بدلنا پڑے گا اور زندگی کو اس کے لیے ہمیں ایک نئے رخ پر لانا پڑے گا جب تک ہم زندگی نہیں بدلیں گے یہ تصور نہیں بدل سکتا اس کے لیے عملی طور پر ہم اگر قدم بڑھائیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے وہ اسلامی احکامات جو ہمیں سماجی زندگی کے لیے دیے گئے اور وہ اخلاقی تعلیمات جو ہمیں پوری زندگی میں اختیار کرنے کے لیے دی گئی جب اس کو انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے تو یقیناً جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں یقیناً دور ہوں گی ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں ہمارے ساتھی جب ہاسپٹل میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں اب اکثر ایسا ہوا ابھی وارانسی کا قصہ ہے بنارس کا وہ لوگ داخل ہوا ہاسپٹل میں پہلے ہی جو بیڈ تھا اتفاق ہے کوئی جلدھاری تھا اس نے دیکھتے ہی کہا مسلمان تو یہ کام کرتے نہیں آپ یہاں کیسے یہ بات یقیناً ایسی تھی کہ دل پر چوٹ لگی چاہتا تو جواب دیتا اس نے کہا ہاں، یقیناً ہم سے غلطی ہوئی اسلام تو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں ہم جو ناحق قید و بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب کریں اس کے لیے کوشش کریں یقیناً ہم سے غلطی ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد کے بعد اس کا ذہن بدلا اس نے کہا تو آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ تھوڑا مل جل کر رہیں گے تو حالات بدلیں گے یقیناً جب یہ دیواریں ہم چھوٹی کریں گے وہ اسلام کو دیکھیں گے اسلام کو سمجھنے کا ان کو موقع ملے گا تو یقیناً اس کے ذریعے سے ان کے اندر بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے اس کے لیے میرے بھاؤ میرے بھائیوں ہمیں طے کرنا ہے آ کے اجلاس اسی لیے بلایا گیا کہ آپ یہ پیغام لے کر جائیں یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھروں میں یہ مزاج بنانا ہے اور ایک زندگی ایسی زندگی جو نمونے کی زندگی ہو ایک مثالی زندگی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی ہو اور زندگی کے بارے میں ہمیں چرچا کرنی ہے اس کا مذاکرہ کرنا ہے اور زندگی کو اختیار کرنے کی ہمیں ایک بات چلانی ہے اپنے کھانے کی دسترخوان پر چائے خانوں میں میں نے یہاں دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے دیندار ٹوپی والے داڑھی والے کثرت سے نظر آتے ہیں اگر یہ حضرات طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نمونہ لوگوں کے سامنے آئے گا اس سے بہتر نمونہ شاید دوسری کا پیش نہیں کیا جا سکتا آپ نے ظاہر کو بھی اختیار کیا ہے آپ باطن کو بھی اختیار کریں اللہ اس کہنے والے کو بھی توفیق دے جو سب سے بڑھ کر ضرورت مند ہے میں بالکل اپنے کو الگ نہیں کرتا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اس کا مستحق ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے لیکن اس پوری ملت کو ضرورت ہے انسانیت کو ضرورت ہے اگر یہ نمونہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایک نیا نیا نئی زندگی ہمارے سامنے آئے گی ایک نیا آسمان ہم کو نظر آئے گا اور اس سے حالات بدلیں گے جو اس وقت لوگ خطرات محسوس کر رہے ہیں یقین خطرات بہت ہیں لیکن میں بہت امید کی کرم پاتا ہوں اور امید مجھے محسوس ہوتی ہے جب میں علاقوں میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اسی فیصد ہندوؤں کی آبادی وہ ہے کہ آج بھی ان کے ذہن صاف ہیں تھوڑا سا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ آبادی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ کی گروپ میں ہوگی یا آپ کی ترجمان بن جائے گی ایسے واقعات پیش آئے جہاں کام کیے گئے مسلمانوں کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے ہمارے وہ ہے اس کا دین تو نہیں بدلا لیکن الحمدللہ ذہن ایسا بدلا ایک پنڈت ہے بڑا سوامی ہے وہ ہمارے جلسوں میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شہر میں گائے کے سرکار کے لوگوں نے پھینک دیے ہنگامہ شروع ہو گیا وہ خود چل کر آیا جب اس کو بتایا گیا اور وہ بڑا اہم آدمی ہے گورنر وغیرہ اس کا چیلا ہے تو اسے ڈی ایم کو بلایا اور یہاں تک کہنے لگا کہ یہ کام مسلمان نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں مسلمانوں یہ کام مسلمان نہیں کر سکتے کسی ہندو نے کیا ہے اور ہندوؤں کو ڈانٹ ڈپٹ کر گھروں میں اس نے کر دیا اور ڈی ایم سے کہا فوراً صفائی کرائی جائے اور معاملہ ختم کیا جائے یہ ذہن اگر سب کا بن جائے کم از کم درجہ یہ ہے کہ حالات نارمل ہوں گے اور جب حالات نارمل ہوں گے تو انشاءاللہ کام بڑا آسان ہو جائے گا ایک نمونہ بھی لوگوں کے سامنے جائے گا تو کیا بعید ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو میرے بھائیوں میرے دوستوں لمبی بات کرنے کا موقع نہیں وہ خاصہ ہو چکا ہے کہ بس یہ چند باتیں اگر ذہن میں رہی کہ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوا زندگی اسلامی بنی سماج ہمارا بہتر ہوا اخلاق کو ہم نے بلند کیا اخلاص اپنے اندر پیدا کیا اخلاق خاص طور سے اخلاق کی طرف توجہ دی احسار پیدا کیا دوسروں کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کی تو یقیناً یہ وہ طریقہ زندگی ہے کہ جو ہمیں ایک شان امتیازی دینے والا ہے اس کو انشاءاللہ اگر ہم نے اختیار کر لیا غیروں کے سامنے ایک ایسا نمونہ جائے گا اس کی انسانیت کو ضرورت ہے تو انسانیت سب سے بڑھ کر آج اس کی پیاس اپنے اندر رکھتی ہے اور یہ آب حیات آپ کے پاس ہے اگر ہم نے اس آب حیات سے خود بھی اپنے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا اپنی زندگی کا سامان کیا اور دوسروں کی خدمت بھی اس کو پیش کر دیا تو یقیناً یہ زندگی ایسی زندگی ہوگی اس سے ساری دنیا کو فائدہ ملے گا اور ساری دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام ہوگا جس سے لوگوں کو صحیح راستہ ملے گا اللہ تبار و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس کو بہتر تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور آپ ایک مشن لے کر جائیں ایک پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ شاء آج کی یہ شب ہمارے لیے ایک نئی شب ہوگی زندگی ایک نئی زندگی ہوگی اور ان یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور آخر الحمد للہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قذي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من قذي الدنيا وعذاب الآخرة دنیا واضح وعذاب کرا یا اللہ اس مجلس اس کو قبول فرما یا اللہ اجتماع کو قبول فرما ان حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے ہماری زندگیوں میں بہتر تبدیلی کا ذریعہ فرما دے یا اللہ ہمارے دل کو بھی پاک کر دے ہمارے دماغوں کو بھی پاک کر دے ہمارے جسموں کو بھی صاف ستھرا بنا دے یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے ہمارے شہر کو پاک کر دے صاف ستھرا بنا دے کہ اللہ ایسی صفائی اور ایسی پاکیزگی ہمیں نصیب فرما دے کہ دوسروں کے لیے ایک روشنی ہو دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو کہ اللہ ہمارے ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما عبادات میں ترقی عطا فرما معاملات کو شریعت کے مطابق بنا ہمارے تعلقات کو استوار فرما یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما ہمارے ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت و محبت سے معمور و منور فرما اے اللہ ہمیں امراض ظاہری سے بھی شفا عطا فرما امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما سچی ایمانی زندگی نصیب فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما یا اللہ یہ شہر جو تاریخی شہر ہے تیرے خاص بندے یہاں پیدا ہوئے اللہ والے پیدا ہوئے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے رہبری کی یا اللہ وہی زندگی وہی ایمان تو ہم سب کو عطا فرما دے ہمارے اندر نیا حوصلہ پیدا فرما دے نمونے کی زندگی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے اندر حمیت ایمانی پیدا فرما ہماری غفلت کو دور فرما ہمارے گھروں کی خواتین کو بھی یا اللہ سچی ایمانی زندگی نصیب فرما پردے کا اہتمام نصیب فرما یا اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما حیا کا اہتمام نصیب فرما ان کو نمونہ کیا اللہ جو نمونہ ازواج متحرات کا تھا بنا کے کا تھا اس نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو یا اللہ ایک سچی ایمانی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنا دے یا اللہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر ان کو دین سمجھ میں آئے اللہ کے نبی کی شریعت سمجھ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سمجھ میں آئے ایسی ہمیں زندگی نصیب فرما یا اللہ پورے شہر کو قبول فرما پورے صوبے کو قبول فرما اللہ جو خطرات و خدشات ہیں اپنے کرم سے ان کو امیدوں میں مبدل فرما یا اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما ہر طرح کے شر سے اتنوں سے آزمائشوں سے اور پریشانیوں اور بلاؤں سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما جو خطرات ہیں اور مشکلات ہیں اپنے کرم سے ان کو دور کرنا یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما خاص طور سے عالم عربی کی اور بلاقت عالمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مساجد کی مدارس کی معاہد کی مراکز کی حفاظت فرما قدیم کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کے اندر اعتبار پیدا فرما اور کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما جب تک تیرا فیصلہ ہی ایمان کے ساتھ باقی رکھ وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے بندوں نے ہمارا حشر فرما یا اللہ جو بیمار ہوں تو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہوں کی پریشانی دور کرنا جو مقروض ان کے قد کے ادائیگی کی صورتیں پیدا کرنا یا اللہ جو بھی دعا کے لیے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل کرنا ان کے مقاصد کو اپنے فضل سے پورا کرنا تو بہتر مقاصد ہیں اور یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے جو جا چکے ایمان کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو گئے یا اللہ ان کی محترط فرما ان کی خطاؤں اور ان کی غلطیوں پر یا اللہ فخر نہ فرما ان کی سرکاری فرما اور ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کو صحت و قوت عطا فرما اور ہر طرح کا خیر ان کے لیے مقدر فرما یا اللہ اپنے فضل و کرب سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الراحمين معزز سامنے ماشاء اللہ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت محمد صاحب حسین العالیہ نے بڑی قیمتی